سلمہ بن کوہیل نے عبد الرحمن بن یزید سے روایت کی انہوں نے کہا حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا گیا کچھ لوگ جمرہ عقبہ کو گھاٹی کے اوپر سے کنکریاں مارتے ہیں کہا تو حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وادی کے اندر سے اسے کنکریاں ماری پھر کہا یہی سے اس ذات کی قسم جس کے سوا کوئی حقیقی معبود نہیں اس ہستی نے کنکریاں ماری جن پر سورہ بقرہ نازل کی گئی صحیح مسلم 2000 حدیث نمبر تین ہزار ایک سو چھتیس